شیطان کی ذلت اور پسپائی شیطان موجود ہے اور شیطانوں کا ایک طاقتور نیٹ ورک پوری دنیا میں چل رہا ہے اس نیٹ ورک کا سربراہ ابلیس لائن ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی شیطان ظاہری حملے بھی کرتے ہیں اور باطنی بھی اور یہ کہ شیطان ہمارے بدترین دشمن ہیں آپ روایات و احادیث پر غور کریں تو آیت الکرسی شیاطین کے لیے موت کی طرح ہے احادیث مبارکہ میں کئی سچے واقع آئے ہیں کہ کس طرح سے آیت الکرسی نے شیاطین کو بھگایا اور انہیں شکست دی یہ جو جن جادو آصف وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی شیاطین کے اثرات ہیں اور بے برکتی نوسط بھی شیطان کے ہتھیار ہیں آیت الکرسی کس طرح سے ہر طرح کے شیاطین کو شکست دیتی ہے یہ ایک مفصل موضوع ہے اور اس پر بہت سی روایات اور سچے قصے موجود ہیں ہم ان میں سے صرف ایک روایت یہاں ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات یاد آ گئی تہاڑ جیل دہلی میں کئی ہندو بدھ جادوگر تھے ہمارے ساتھی جب ان کے سامنے آیات الکرسی پڑھتے تو وہ ہانپ جاتے اور کہتے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور ان کا جادو اور عمل فوراً رک جاتا تھا لیجئے ایک مفصل روایت کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شیطان جن سے کشتی ہوئی آپ نے اسے گرا دیا اس شیطان نے کہا کہ دوبارہ کشتی کرو اگر اس بار بھی تم نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی صحابی نے فرمایا بہت اچھا کشتی ہوئی تو صحابی نے دوبارہ اس شیطان کو پچھاڑ دیا اس شیطان جن نے کہا تم آیت الکرسی پڑھا کرتے ہو تم جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھو گے اس میں سے شیطان اس ذلت سے باغ کھڑا ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح ہوا خارج کرتا ہوگا روایت میں خابجن کا خابج الحمار کے الفاظ آئے ہیں یعنی جس طرح گدھا آواز کے ساتھ گوز مارتا ہے ہوا خارج کرتا ہے اسی طرح شیطان کا حال ہوگا آئیے دل کی محبت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ الہ الا القیوم الى آخرها